ان تقولوا انما انزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وان كنا عن دراستهم لغافلين او تقولوا لو ان انزل علينا الكتاب لكنا اهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون هل ينظرون إلى أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبيهم بما كانوا يفعلون من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها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 رہے لوگوں تم اس کا اتباع کرو اور خدا ترسی کی روش اختیار کرو شاید تمہارے پر رحم کیا جائے اور یہ اس لیے کہ تم کل کو یوں نہ کہو کہ کتاب تو ہم سے پہلے دو گروہوں پر نازل کی گئی تھی اور ہم تو وہ لوگ کیا لکھا پڑھا کرتے تھے اس سے غافل تھے یا تم یوں نہ کہو کہ اگر ہمارے پر کتاب نازل ہوتی تو ہم زیادہ ان کے مقابلے میں ہدایت یافتہ ہوتے زیادہ راستہ ثابت ہوتے تو تمہارے پاس آ گئی ہے حیرت کی طرف سے دلیل روشن اور ہدایت اور رحمت اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی آیات کو چھپلائے اور ان سے کترائے وہ لوگ جو ہماری آیتوں سے کتراتے ہیں ہم ان کو بدترین عذاب دیں گے اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی آیات سے روگرانی کی تو کیا لوگ اس بات کے منتظر ہیں کہ فرشتے ان کے پاس آئیں یا تیر رب ان کے پاس آئے یا تیر رب کی کھلی نشانیاں ان تک آئیں لیکن جس دن تیر رب کی کھلی نشانیاں ان تک آ گئیں اس لوگ کسی کو اس کا ایمان فائدہ نہیں دے گا جو پہلے سے ایمان لائقہ نہ ہو بلکہ کسی مومن کو بھی فائدہ نہ دے گا اگر اس نے کوئی خیر میں کمائی ہو آپ کہیں تم انتظار کر سکتے ہو اور مخصوص ہو یقیناً وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیا ہے اور گروہ گروہ ہو گئے ہیں آپ کو ان سے کوئی تعلق نہیں ہے ان کا معاملہ خدا کے ہمارے حوالے ہے کہ خدا خود بتا دے گا ان کو ان کے اعمال کے بارے میں کیونکہ جو شخص کی ایک میں لے کر آتا ہے خدا کے پاس دست پاتا ہے اور جو برائی لے کر آتا ہے وہ اس کا بدلہ پا لیتا ہے اور کسی پر سل نہیں کرتا آپ کہیں کہ میرے رب نے تو مجھے ہدایت دی ہے ظاہرات کی طرف وہ ایک دین ہے جس میں شیر نہیں ہے وہ ایک ملت ہے جو ظاہر کی ملت ہے جو لڑکی کا خدا کے لیے اور وہ یقیناً محفوظ ہے اور آپ کہیں کہ بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میری زندگی اور میری موت تو اللہ کے لیے ہے جو سارے عالم کو پالتا ہے اس کا کوئی شریک نہیں کسی کا مجھے حکم ملا ہے اور میں تو سب سے پہلے مسلمان تھا اور پھر آپ اس لیے کہیں کہ کیا میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو رب بناؤں جبکہ سزائی پر رفی کا کائنات ہے اور کوئی شخص اپنے گناہ کا بدلہ پاتا ہے کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھاتا تو تم سب اپنے رب کے پاس جاؤ گے وہ تم کو بتا دے گا جیسے کہ تم دنیا میں رہے اسی خدا نے تم کو زمین کے اندر خلیفہ بنایا ہے اور اسی نے ایک کے مقابلے میں دوسرے کو بلند مرتبہ بنایا ہے تاکہ وہ آزمائے یہ کر سکیں لیکن کہیں ہوتے ہیں بے شک تیرا رب بڑی ختم کرنے والا ہے لیکن وہ بڑا مہربان ہے اور سلسلہ پچھلے آیا سے چل رہا ہے تو آپ اپنے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو بنیادی تعلیمات ہیں دین وہ ہمیشہ سے اچھا ہے وہی ہے کہ بڑے شاعر کو بھی جس کی بات نہیں ہے کہ یہ کتابیں پڑھنے آئے لیکن قبل کتابوں نشانہ میں بڑا ہے یہ ساری بنیادی تعلیمات ہیں جو حالات کے اعتبار سے نفر پاتا چلا گیا ہے شریعتیں ہوئی ہیں دین تبدیل ہو گیا اللہ ایک ہے اللہ کے پھر ہمیں تو ہمیں بھائی ہمیں اپنے آواز کا حساب دینا ہے دل کا مقابلہ کرنا ہے اسلام کی لیے ہمیں کام کرنا ہے لڑائی کے اتنا کے لیے یاد ہے تو جن کی ہدایت ہے اور ظلم کا فنجہ کا روزہ ہے یہ ساری وہ بنیادی تعلیمات ہیں جو سارے ہیں یہ تمام یعنی تمام خدا کی باقی یہ خدا کی عبادت ہمیں کرنا ہے کیسے اس کا انداز کیا ہے وہ طریقے تبدیل ہوتے رہے ہیں حالات کے اعتبار سے چلی جاتے ہیں لیکن دن تبدیل نہیں کیا طریقے تبدیل ہوئے دوا بدلی نہیں ہے دوا پینے کے طریقے بدلے ہیں اس کو لگا فرمایا تھا کہ یہ سب ہم دیتے رہے تعلیمات بات کی کے یہی چیزیں ہیں اور اب فرمایا وہاں جا کے جانے اور چیزیں اس کی بات ہیں وہاں جا پھر ہم نے یہ کتاب کی تعریف کر دی ہے اور ابھی کتاب تمام بنیادی تعلیمات کی جو سمجھ کتاب عبد اللہ وہ کتاب صرف ہم نے اتارا ہے صرف ہم نے اتارا ہے اس کو ظاہر ہے کہ کوئی کمی نہیں مبارک مبارک ہے قرآن کریم میں مبارک کہا گیا ہے اس بارش کو جو زمین کے مسئلے شہداد کر دیتی ہے اس کو مبارک جاتا پر مبارک ہے مطلب کو مبارک کہا جائے بارش کو مبارک کہا جائے پرانی زمین بھی ایک ایسی بارش رحمت ہے جو سرسم کر دیتی ہے پوری سرحد کو کے کر دیتی ہے جو انسانوں کو روحانی اعتبار سے بھی اخلاقی اعتبار سے بھی اور مادی اعتبار سے بھی کیونکہ سرسم کو شہدات کر دیتی ہے کامیاب کر دیتی ہے اور ہر اور حضرت جرد دور کر دیتے اس لیے کتاب مبارک ہے کتاب مبارک ہے اس کے اثرات اس کی برکات انسان کی ہر زندگی کے ہر گوشے میں ہر پہلے وہ پڑھتے ہیں اور انسان کامیابی کے راہ ہے کا یہ کتاب مبارک کس نے نے کیا ہے ایسا ہے یہ بھی ان تعلیمات کو سمجھ سکتی ہے بس تب یہ ہو تم فالو کرو ان تعلیمات کو اپناؤ بس تقو اور خدا سب کی روش اختیار یعنی اللہ کی تعلیمات مجرد اجاد کی چیز نہیں ہے بند کہنا مانا جائے گا اتنا نہیں یہ جو اور بندے کا جو تعلق ہے وہ و محدود کا خریدار کا اور یعنی کہ فرجا کا فرجا کا تعلق نہیں جیسے چور اور سپاہی کا تعلق ہوتا ہے ایسا تعلق نہیں ہے اللہ کے بندے یہ بس کہنا ماننا پڑتا ہے ڈنڈے ڈنڈے کے ڈر سے اجازت کرنا پڑتی ہے یہ بات نہیں صرف اجاز کا رشتہ ہے بلکہ اللہ کا ہمارا رشتہ جو ہے وہ تقریبے کا رشتہ ہے ساتھ اجاز کے ساتھ ساتھ اتباع کے ساتھ ساتھ تفریح رکھتا ہے یعنی دل میں ایک کیفیت رکھتے ہیں اللہ کے لیے جو درد اور محبت کے بیچ بیچ ہوتی ہے یہ تقوا اللہ رجا ایک کیفیت ہے جس جس میں اللہ کے شدید محبت بھی رکھتی ہے اور اللہ کے خوف کی تعلیم تو یہ خوف اور رضا کے درمیان میں یعنی درد کے اور محبت کے درمیان میں کیفیت تقوا جب تک یہ نہیں آتا تب تک آپ اس حصے کو نہیں پہچان سکتے جو خدا کتابیں ابتدا کا حصہ نہیں ہے اس لیے خدا فلاح سبیوں کو کہا کو اور تقور دنیا کی اور قوانین ہیں ان کو پن کسی کسی ابتدا کا رشتہ ہوتا ہے حکومت میں اور عوام میں کہ بس قانون ہے مانو ماننا پڑے گا اس لیے نہیں کہ آپ کو بے حد محبت ہے اس قانون سے یا اس قانون کے بنانے والے سے بہت محبت ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے آپ کسی گورنمنٹ مطلب مانتے ہیں تو اس لیے نہیں کہ سربراہ اجلاس بڑا پیار کرتے ہیں آپ بلکہ آپ کو مل کر آن چلانے کے لیے قوانین کا اتباع کرتے ہیں لیکن خدا سے ہمارا تعلق اس نہیں ہے کہ ہم اتباع کرتے ہیں بلکہ یہ تعلق یہ ہے کہ ہمارا مہربان مالک ہے ہمیں دینے والا ہے سب کچھ وہی دیتا ہے پھر سب کچھ وہی سیکھتا ہے اور وہی ہم سے حساب کافی لے لے گا تو یہ رشتہ ہے کہ وہ دینے والا رئیس وقت مہربان محبوب محبت سے محبوب اور طاقت والا قوت والا سننے والا ہے تو یہ دو چیزوں کے درمیان کوشش کرتی ہے اس کی افواہ کرتے ہیں جب تک یہ آروز نہ ہو اس کے ساتھ تب تک جیتے ہوئے اس لیے ہم کہتے ہیں کہ دین گزر گئے سیاسی نظام میں قیام کرنا نہیں ہے اس کا حکومت قائم کرتے ہیں حکومت قائم کرنے کا نظام دین نہیں ہے یہ حکومت قائم کرنے کے لیے نہیں آیا یہ حکومت قائم کرنا مقصد دین کا بلکہ دین کو دلوں پر اللہ تعالیٰ دلوں میں اللہ تعالیٰ کا تقوا اور قوم اس کے لیے آیا لیکن اس کا اظہار ہوتا ہے اس بات سے کہ دلی کے سارے گوشتوں میں پھر ہم اسی اسی سے اپنے اس کو اوپر اگر اس میں محبت کرتے ہیں یا اس سے ڈرتے ہیں تو پھر دور کے سارے معاملوں میں اس کو خود سے واپس رکھتے ہیں اس کا اظہار اتباع کے میں ہوتا ہے مجرد اتباع مقصد نہیں ہے مقصد ہے دل کی کیفیت کو صحیح کرنا اور دل کو تقاضے کو کرنا یہ ہے دل کا تو دونوں چیزوں کو لانے جو سے بتایا لہٰذا کتابوں میں دلنا مبارکوں سب تبھی روح و تقو اتباع بھی کرو تقوا کی تقوا کی رسی کیا بس یہ کہ شراب اس لیے نہیں پی رہے ہیں کہ کوڑے پڑے گی وہ نہیں ہے بلکہ اس لیے نہیں کیے کہ اللہ سے ناراض ہو اللہ ناراض ہو جائے گا اور ہمارا خدا یہ نظام جس میں ایک دوسرے اور جس نے ہمیں بارش کو وہ بھی اس کے بغیر بھی ہوتے نہیں آتا جب تک سفا کی کیفیت ہو جب تک نظام بندی کا پہلے دن رہ جائے اس میں یہ چیز آپ نہ ہو جائے تو پھر وہ دین نہیں رہتا کسی دن ہو جاتا ہے اور اسلام کی علم نہیں ہے بلکہ وہ دین ہے یعنی وہ ہمارے دل میں اس کی جڑیں ہوتی ہیں اور ہمارے اس پر اچھے بھاگ اس کی صحیح جو ہے تصور لوگ اسی کو نہ سمجھ لیا کہ لوگ کسی نے تخلا گرف پکڑ لیا اور تو کسی نے چلا گرف پکڑ لیا تو دن جیسے نظام بنانے کو چلا ہوا تو کوئی دور دوسرے جو ہے اس کے بنانے کو چلا ہوا ایسے دور دونوں کے چیزوں کو اس حساب سے مکمل جو بچہ ہے وہ ان دونوں چیزوں کو ملانے سے بچتا ہے لال لگ کے رہنم شاید کے سمے پر رحم کی رحم کیا جائے دونوں چیزیں آ جائے تو شاید کے سب پر رحم کیا جائے اور یہ شاید جو ہے یہ یہ اللہ کا یقیناً رحم کیا جائے گا ان شاء اللہ لیکن شاید یہ کہ کہاں نہ لگ جائے خاتمہ ایک ہاتھ میں لگے تھے اور آپ جب جاتے ہیں نہیں اور فیصلہ کر لیا ہے کہ آپ غلط لے بھی گئے کہ بس آپ چھوڑ دیجیے اور بڑا غریب آدمی ہے کہاں آپ کے اندر بنانا ہے اس میں دیکھتے ہیں لیکن اس کو لگتا ہے کہ چھوڑ دیا دوسرے کا لگتا ہے چھوڑ دیا یہ آپ کو دیکھیں گے اور پیٹ کو دیکھیں گے اور اس بات سے کال موقع لگا دو کہ کھانسی لیں گے یہ مطلب نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ لال لگن کہا ہے لال لگن کا مطلب شاید تو بچی ہو جاؤ تو یقین ہے ان تقول اور یہ کتاب ہم نے نازل اس لیے کی ہے کیوں نازل کی جب تورات آ گئی تھی تو کیوں حاضر کیا اس کتاب کو جب انجیل آ گئی تھی تو کیوں نازل کیا جب وہی مار تعلیمات ہیں اس لیے نازل کی ان تقولی انما اہل کتاب اور آتا ہے مستقبلا ان کو یوں نہ کہو کہ اے اللہ تیری کتاب ہم سے پہلے دو گروہوں پر آئی عیسائیوں پر آئی تھی یہ یہودیوں پر ہمارے پاس ہوئے اس کے بعد آئی تھی یہ کہے گا ہمارے پاس ہوئے اگر ہمارے پاس کوئی بھیج تھا تو ہم تو پھر ہم گنا بار ہو البتہ اگر کہا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے لیکن چیز ہمارے پاس آئی نہیں ہے تو ان کو مخاطب کرتی ہے وہ جانے اگر جنت ملے تو انہیں ملے اور اگر پڑے تو ان سے پڑھے ہمارے جگہ بتا دیں گے جن کے پاس کتاب آئیے آپ تم نہیں کر سکتے کیونکہ کتاب میں نے پھر رکھے کے لیے اب کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ تو بھائی لوگوں کے لیے آئی تھی وہ تو بھائی عیسائیوں کے لیے آئی تھی اب تو سارے مسئلے نسل کے لیے آ گئے اب کوئی آدمی نہیں کہہ سکتا کہ میرے لیے نہیں آئی ہمیں سب کے لیے وہ ان آ کے لگا کے یا یہ لکھنا کرو کہ ٹھیک ہے آئیے گی ہمارے لیے بھی مگر ہم کیا وہ لوگ کیا کرتے رہتے تھے ہم کو پتا نہیں جتنا اگر آپ سکتی لگا لگاتے ہیں ان کی لکھا پڑے گی ہم دے پتا ہو سکتا ہے تو اللہ ہمارے لیے بھی آئیے اور اس ہمارے لیے بھی آئیے اور اللہ تعالیٰ کے ہم سے پوچھ لو کہ چلو میں نے کبھی سال گزاری کی یا یہودی گزاری کی ہے عیسائی گزاری کی لیکن سب بولو یہ تمہارے لیے ہے جو میں بولو تمہارے لیے بھی ہے وہ بھی جو تمہارے لیے بھی اگر کسی چیز میں ان کے لیے کہا ابھی جو تمہارے لیے لکھی یہ بھی تو کہیں کیا لگ جواب دے دیں گے کیونکہ جواب دیں کہ ہاں ٹھیک ہے مگر وہ کیا کیا آپس میں لکھا پڑا لکھ کے پڑھتے رہتے تو ہمیں بتا رہے ہمیں پتا نہیں آئیے بھی ہمارے لیے بھی لیکن وہ اپنے آپ ہی دبا کے رکھتے ہوئے تھے کہ ہمیں شراب کو پیالے دن سے دبا ہوا جب کہ کتاب پر رکھنا چاہیے تو ہم سے تمام کھلانی چاہیے تھی لیکن فراہم کو پیارے سے اسے بتا دیا انہوں نے مفادات کے مقابلہ اسے دبا لیا اللہ کے سامنے کر دیا تو جب لوگوں کو کتاب کے پیارے میں دبا لیا تھا تو لوگوں نے کہیں خراب دے رہا ہوں جس کوئی دبائی نہیں سکے گا تک جائے گی ہر ایک طالبہ سے ہوگا اور ساری کا سارے دن میں میں بھیج رہا ہے اس طالبہ سے

سب کے غلامی کے حالات میں پہلے یہ بہت بڑا حصہ ہوئی ان کے لیے نکالے گئے اب بھی جب سفارت کا پلی کا زمانہ آیا تو ہم غالبوں کو پوچھ بتا دے دوں ہم ہر آدمی اور بھائی ہم سے پہلے بھائی کا بچہ پلی دوسرے اسلام کا ہم

لیکن یہ کہ آپ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جنت تو لامحدود ہے جنت تو لامحدود ہے جب لامحدود ہے جنت تو اس میں آپ کتنے بھی گناہ رکھیں وہ تو ختم ہو جائیں گے اتنے سارے گناہ جنت تو چلتی رہے گی پھر بھی کنٹینیو کروڑ سال کے پچاس کروڑ سال کے کھرب سال کے دس کھرب سال سارے ختم ہو جائیں گے لیکن جنت تو باقی رہے گی تو پھر اس میں ثواب کا حساب کتاب ہی کیسا کیوں ہے اس حساب کتاب سے فائدہ ہی کیا ہے تو جو اللہ تعالیٰ نے اگینسٹ میں نیکی کے لیے جو ثواب رکھا ہے یاد رکھیں کہ وہ ثواب بھی ایسا ہے کہ جو لامتناہی ہے اور اسی کو دس گنا پھر اللہ تعالیٰ دیتا ہے لامتناہی کو اس کو دس گنا اللہ تعالیٰ کرتا ہے یعنی اس کا ایک جز بھی جو ہے وہ لامتناہی ہی ہوتا ہے کبھی نہ ختم ہونے والا مسئلہ یہ کہ آپ کو ہمیشہ کے لیے ایک نماز پڑھنے کے نتیجے میں ہمیشہ کے لیے آپ کو دو میں اگر آپ کو گھر ملا ہے تو جنت میں آپ کو ایک گھر ملنا چاہیے ایک نماز کے بدلے میں ہمیشہ کے لیے لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ایک نہیں میں دس گھر دوں گا جو ہمیشہ کے لیے یہ مطلب ملنا چاہیے آپ کا قاعدے سے بنتا ہے ایک ایسا گھر جو کبھی ختم نہ ہو آپ کا لیکن آپ کو ایسے دس ملیں گے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے لہٰذا جنت کی لاپت نہیں ہونے سے آپ یہ اصول ٹکراتا نہیں یہ والا اصول ٹکراتا نہیں اور پھر یہ اللہ تعالیٰ نے ترغیب و تشویق کے لیے فرمائی ہے ساری چیزیں در حقیقت اعمال کے بدلے میں ہم کو جو کچھ ملتا ہے جنت میں وہ ہمارے اعمال کا بدلہ نہیں ہے جو جنت میں ہم کو مل رہا ہے سارے اعمال ہمارے متناہی ہیں قاعدے سے تو اس کا جو ثواب ہے وہ متناہی ہونا ہی چاہیے ایک دن ختم ہو جانا چاہیے لیکن پھر بھی جب ہمیشہ ہمیشہ ہم جنت پاتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم اور اس کے احسان سے پاتے ہیں اس کی رضامندی کے سطح میں پاتے ہیں نتیجے میں پاتے ہیں لہٰذا ہم کو عبد الباد کی زندگی جنت کی ملتی ہے وہ ہمارے عمال کا بدلہ نہیں ہوتی بدلہ تو ہمارا نہ جانے کب کا نہ جانے کہاں جا کے ختم کتنا پہلے ہی ختم ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ تو اسے مزید عطا فرماتا ہے اپنی طرف سے یہ سارے خدا کے مزید عطایا ہیں جو مدارج کے اعتبار سے گویا کہ اضافہ ہوتا ہے یہ نیکیوں کے اعتبار سے جو آدمی بڑی نیکی کر رہا ہے اس کے مدارج بڑھتے ہیں زیادہ اعلیٰ درجے کی جنت ملتی ہے زیادہ اونچے درجے کی جنت ملتی ہے لیکن وہ بھی ہمیشہ کے لیے ہوتی ہے اور جو اتنے اونچے عمال نہیں کر رہا اس کو بھی جنت ملتی ہے لیکن وہ نچلے درجے کی جنت ملتی ہے حالانکہ وہ بھی ہمیشہ کے لیے ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ایسا حساب ہے اللہ کے یہاں کہ اس کی رحمت زیادہ ہے گناہ کا بدلہ تو وہ اتنا ہی دیتا ہے جتنا اسے طے کر دیا ہے لیکن نیکی کا بدلہ اس کے مقابلے میں جو طے کیا ہے گناہ کا اس سے بھی دس گنا اور بلکہ وہ جو بدلہ بنتا ہے اس سے آگے چل کر محض اللہ کی فضل و کرم اور ادا سے لامت رہی نعمتیں جو ملتی ہیں جنتیں جب ایسا ہے تو پھر انسان پر ظلم ہونے کا سوال ہی کیا ہے خدا یہاں کسی پر گزر نہیں ربی حدانی صراط مستقیم آپ ان سے کہیں میرے رب نے مجھے سراط مستقیم کی ہدایت کی ہے یہ توحید کا راستہ صراط مستقیم کا راستہ ہے سیدھا راستہ ہے سیدھا جانے والا اگر اس سے میں ہڑوں گا ادھر ادھر بچلوں گا تو جانے کون سے کھڑے میں جا کے لوں گا یہ راستے نہ جانے مڑ مڑ کے کہاں کہاں جائیں گے اور مجھے دو میں لے جا کے گرا دیں گے یہ سیدھا راستہ جو مجھے ساری ادھر ادھر کیشمائش سے بچاتا ہے اور سیدھا اللہ تک پہنچاتا ہے اور جنت تک پہنچاتا ہے یہ سیدھا راستہ اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے یہی میں تم کو دے رہا ہوں اور یہ سیدھا راستہ ہے دینن قیمن جی، ایک ایسا راستہ ہے ایسے دین کا راستہ جس میں ٹیڑھ نہیں نہیں ہے ہے جس کوئی ٹیڑھ ٹیڑھ نہیں ہے انتہا پسندی نہیں ہے سرمایہ داری کی انتہا پسندی یہ ہے کہ وہ سرمایہ کے پیچھے پڑ گئے مزدوری کی انتہا پسندی یہ ہے کہ کمیونسٹ بن سرمایہ داروں گولی مار دیجیے سب کو لیکن اس دین میں انتہا پسندی نہیں ہے یہ درمیان میں ہے راست رو ہے بیچ بیچ میں ہے کسی کا دشمن نہیں ہے ملت ابراہیم ابراہیم کی ملت ہے یہ جو اللہ کے یکسوت ہے بس جن کی دوستی دشمنی سب کچھ اللہ کے لیے تھا جنہوں نے اپنی پوری زندگی جوانی اور بڑھاپا اللہ کے لیے قربان کر دیا اور اللہ کے لیے ہر قربانی جو ممکن تھی دی یہ ان کا دین ہے لہٰذا ان کے دین کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کے لیے قربان ہو جانے کا دین بس اس کا مطلب یہ ملت ابراہیم اور اس لیے اللہ تعالیٰ ذکر کر رہا ہے ابراہیم علیہ السلام کا ویسے تو یہ علیہ السلام کا بھی دین ہے اور علیہ السلام کا بھی ہے موسیٰ علیہ السلام کا بھی ہے لیکن قرآن کریم وہ لفظ استعمال کرنا چاہتا ہے جس سے کوئی انکار نہ کر سکے ابراہیم علیہ السلام کی عزت کرتے ہیں یہودی بھی اور یہ اور عیسائی بھی ان کی عزت کرتے ہیں اور مشکین بھی ان کی عزت کرتے ہیں دنیا کے سارے مذاہب بھی ان کی عزت کرتے ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم ان کی عزت کرتے ہو تو ان کی بتائی ہوئی راہ پہ چلتے نہیں یہ ملت ابراہیم تو وہ ہے جو جس راستے پہ میں چل رہا ہوں اللہ کی توحید کی خاطر قربانیاں دے رہا ہوں یہ ہے ملت ابراہیم یہی ہے سیدھا راستہ اور تم ان کو مانتے ہو لیکن ان کے راستے کو نہیں مانتے وما کا نام مشرقین وہ یقیناً مشرق نہیں تھے سب جانتے وہ تو اللہ کے تھے اللہ کے لیے گھر بنایا انہوں نے اللہ کی توحید کے لیے گھر بنایا اللہ ان کی زندگی کا عنوان تھا جب یہ بات تم مانتے ہو تو پھر اللہ ہی کو تمہاری زندگی کا عنوان بھی ہونا چاہیے بولے ان نسلاتی و نسخی و محیا و ماتی آپ یوں بھی کہیں کہ میری نماز اور میری قربانی میری زندگی اور میری موت اللہ رب العالمین کے لیے ہے میری زندگی میری زندگی کا عنوان ہے اللہ تعالیٰ میرے جذبات میری عقل میرے تاب و تباہ میری صلاحیتوں کا عنوان ہے اللہ تعالیٰ نماز میری نماز اور میری قربانی میری زندگی اور میری موت اللہ تعالیٰ دیکھیں کتنے لطف انداز میں زندگی اور موت کے مقابلے میں رکھا ہے نماز اور قربانی آپ کہیے کہ میری نماز میری قربانی میری زندگی اور میری موت نماز یعنی زندگی موت یعنی قربانی میں جب سر اللہ کے آگے ڈال دیتا ہوں تو اپنی زندگی خدا کے حوالے کر دیتا ہوں اور جانور جب خدا کے لیے کاٹتا ہوں تو گویا اس بات کا اظہار کرتا ہوں کہ اللہ تیرے لیے میں اس طرح اپنی جان بھی دے سکتا ہوں تو میری نماز اور میری قربانی یعنی میری زندگی اور میری موت دونوں اللہ کے اللہ رب العالمین لا شریک اللہ اس کا کوئی شریک نہیں ببی ذالی کا عمرت اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے وانا اول المسلمین اور میں سب سے پہلے مسلمان ہوں چکرا جاتے ہیں لوگ کہ یہ یہ کیا ہے کہ حضور اپنے آپ کو مسلمین کہہ رہے ہیں سب سے پہلا مسلمان کہہ رہے ہیں اپنے آپ کو اور نور السلام اپنے آپ کو پہلا مسلمان کہہ رہے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام اپنے آپ کو پہلا مسلمان کہہ رہے ہیں باہ ن بولمسلم ابراہیم السلام بھی کہہ رہے ہیں تو آخر کون ہے پہلا مسلمان ابراہیم علیہ السلام ہے پہلے مسلمان کہ نور السلام ہے پہلے مسلمان کہ حضور ہے پہلے مسلمان آخر کون ہے قرآن کی رعایت پہ پیغمبر اپنے آپ کو پہلا مسلمان کہہ رہا ہے بہت جواب نہیں بنتا ہے سوال کا ایک دن ایک درس میں مجھ سے بھی کسی نے پوچھا تھا یہاں پر کہ آخر وہ ہے نور اسلام پہلے مسلمان ہے کہ ہمارے حضور پہلے مسلمان ہیں کہ علیہ السلام پہلے مسلمان ہیں حالانکہ اس کا مطلب یہ ہے وہ المسلمین میں سب سے پہلے مسلمان ہوں لوگ کہتے ہیں کہ آپ پہلے بھارتی ہیں یا پہلے مسلمان ہیں پہلے ہندوستانی ہیں یا پہلے مسلمان ہیں آپ پہلے باپ ہیں یا پہلے مسلمان ہیں پہلے کسی جگہ کے رہنے والے ہیں یا پہلے مسلمان ہیں کسی گروپ سے وابستہ ہیں یا پہلے مسلمان ہیں ایک مسلمان سب سے پہلے مسلمان ہوتا ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا یہ عنوان ہے خدا میری زندگی کا اسلام میں زندگی کا عنوان ہے ہر پیغمبر سب سے پہلے مسلمان ہوتا ہے باقی کچھ ہوتا ہے باپ بعد میں ہوتا ہے قوم والا بعد میں ہوتا ہے قبیلے کا سربراہ بعد میں ہوتا ہے جو بھی اس کی حیثیت ہے وہ بعد میں ہوتی ہے سب سے پہلے وہ مسلمان ہوتا ہے واہر المسلم وہی بات آپ کو زندگی موت جب سب کچھ اللہ کے لیے ہے تو سب سے پہلے میں مسلمان ہوں بس کل اللہ رب من آپ یوں بھی کہیں کہ کیا میں خدا کو چھوڑ کر کسی کو اپنا رب بناؤں بہو رب شہی وہی تو رب کائنات ہے جس کی جس کی ربوبیت میں پوری کائنات چل رہی ہے اس کے نظام میں اسے لڑکا میں جیت نہیں سکتا مجھے بھی اپنا رب اسی کو بنانا ہے اب رب تو مشکین بھی اپنے آپ کو مان رہے ہیں اس اللہ تعالیٰ کو مان رہے ہیں تو کیوں فرما رہے ہیں کیا دعویٰ کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کو چھوڑ کے کیسے رب بنا کسی کو مشین کہہ رہے ہیں وہ تو رب کہتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن کا خود اس بات کی موجود ہے شادی رب اس مواد ان سے پوچھیے کون ہے رب تو کہیں گے اللہ تو رب تو وہ بھی مان رہے ہیں تو بات ماننے کی نہیں ہے بات رویے کی ہے یعنی میں رویے میں بھی خدا ہی کو اپنا رب بنانا چاہتا ہوں عملاً بھی وہی میرا مالک اور آقا ہو تم زبان سے صرف کہتے ہو زندگی کا مالک اور آقا اس کو نہیں بنایا ہے اور میں عملاً چاہتا ہوں کہ جو عملاً پوری کائنات کا مالک بنا ہوا ہے وہ عملاً میرا مالک بن جائے اور ولا بکول اللہ علیہ اور کوئی بھی آدمی اپنے گناہ کا بوجھ خود اٹھاتا ہے اگر میں غلط ہوں تو اپنے گناہ کا میں خود بوجھ اٹھاؤں گا تمہیں اگر گمراہ کر رہا ہوں تو اس کی سزا بھی میں پاؤں گا تم تو نردوش قرار پاؤ گے اللہ کے کیونکہ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھاتا ہے تمار کو مرجی رکھو ربھی خون اور پھر تم نے رب کے پاس جاؤ گے اللہ تعالیٰ سارے ہمارے جھگڑے طے کر دے گا خلائف الارض خلائی خدا نے تم کو بعد پچھلی قوموں کے بعد میں خلیفہ بنایا نہ یعنی جانے کتنی قومیں گزر گئیں وہ تم کو لایا نو قوم چلی گئی آج کی قوم چلی گئی سمود کی قوم چلی گئی تو تم آیا ہے کی نمکہ اس کا مطلب یہ کہ ایک تم بھی چلے جاؤ گے یہاں تو آنے جانے کا ایک سلسلہ جاری ہے تم دوسروں کے بعد آئے ہو تمہارے بعد دوسرے آئیں گے تم آج اس کا انکار کر رہے ہو اس اس, اس کو سر پہ رکھنے والے آئیں گے تم قرآن کے آج منکر ہو قرآن کو دنیا میں پرچہ پھیلانے والے بعد میں آئیں گے یہ تو آنے جانے کا خلائف آنے جانے کا سلسلہ چل رہا ہے ایک جاتا ہے دوسرا آتا ہے ایک جاتا ہے دوسرا جاتا ہے تم دوسروں کے بعد آئے ہو تمہارے بعد دوسرے آئیں گے اور خدا نے تو ایک دوسرے کو مالی اعتبار سے مضبوط بنایا ہے اونچا اٹھایا ہے کسی کو اٹھا دیا ہے کسی کو نہیں کسی کو مال دیا ہے کسی کو جا, جا دی ہے کسی کو عزت دی ہے کسی کو نہیں دی ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے یہ تو اس لیے تاکہ آسمائے لے اب لوگ یہ کس سوال کا جواب دے دیا حضور نے خود یہاں پر بات تو یہاں چل رہی تھی اس بات کی کہ تم آئے ہو نہیں جانے کتنے آئے ہو چلے گئے تم بھی چلے جاؤ گے ایک دن اس بات میں یہ کیوں آ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے تو اونچ نیچ خود ہی بنائی اور یہ اس لیے بنائی ہے تاکہ آزمائے یہ اس سوال کا جواب ہے کہ وہ یوں کہتے تھے کہ یہ دعوت ہے جو تمام دنیا میں کامیابی کے پرچم لہرانے کی بات کر رہے ہیں کہ دین و دنیا کی فلاح اسی میں ہے اسی دین میں ان کی اپنی فلاح تو ہوئی نہیں پھٹے ہوئے چیز میں پہنے پھر رہے ہیں یہ دین کی طرف دعوت دینے والے بے روزگار کیوں ہوتے ہیں ان کے تو معاشی اعتبار سے بھی بیچارے بالکل ہی پھٹی چل رہے ہیں ان کے تو انہوں تو اپنا گھر نہ بنا سکے اپنے کپڑے نہ سیزیں گے تو پوری کائنات کو کون سی فلاح دیں گے یہ سوال جو مشکین مکہ کرتے تھے کہ یہ تو آپ جو کہتے ہو قرآن دنیا اور آخرت کی فلاح کا ہے کیا ضامین ہے تم تمہاری اپنی فلاح نہ ہوئی تمہیں روٹیوں کے لالے پڑے ہوئے تمہیں ٹکڑے مل نہیں رہے تمہیں تو کپڑے پہننے کو نہیں تم دنیا کی فلاح کا جھنڈا اٹھائے پھر رہے تو اللہ تعالیٰ فن جواب دیں جواب دو کہ خدا نے یہ اونچ نیچ جو بنائی ہے انسانوں میں یہ تو اس لیے بنائی ہے تاکہ ہر ایک کو اس چیز میں آزمائے جو چیز اس کے پاس ہے اگر کسی کے پاس ہے تو اس کو نعمت میں آزمائے کہ وہ شکر کرتا ہے کہ نہیں اور نہیں ہے تو صبر میں آزمائے کہ وہ اگر نہیں ہے تو اللہ اللہ سے بدگمان تو نہیں ہو جاتا ہے اور خدا خدا کے مقابلے میں وہ گویا کہ خدا کے مقابلے میں سرکش تو نہیں ہو جاتا ہے انفرادی زندگی میں ہر شخص کا امتحان ہے خدا نے قوموں کی سربلندی کا جو وعدہ فرمایا ہے یہ اجتماعی وعدہ ہے اللہ تعالیٰ قوموں کو اس کتاب کی برکت سے سربلند فرمائے گا ان اللہ قوم سے تو یہی وعدہ ہے کہ تمہیں ذلت کی زندگی نصیب نہیں ہوگی بلکہ سربلندی ملے گی لیکن افراد سے خدا کا جو وعدہ ہے ایک ایک فرد سے وہ یہ ہے کہ اگر تم تمہیں دنیاوی اعتبار سے خوشحال خدا نے بنایا ہے تو یہ بھی تمہاری آزمائش ہے اور مدحال بنایا ہے تو یہ بھی تمہاری آزمائش ہے یہ تو انفرادی کیسز ہیں لیکن قرآن جو وعدہ کر رہا ہے وہ قوم سے کر رہا ہے یہ بات یہ جواب دے لگا کہ قومیں تو آتی ہیں اور جاتی ہیں تم بھی چلے جاؤ گے ایک دن اور دوسری قوم آئے گی یہ وعدہ ہے قرآن یعنی ہم آئیں گے تم چلے جاؤ گے ہم آئیں گے رہ گئی یہ بات کہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ فلوک الحال ہیں اور ان کے پاس کھانے پینے کو نہیں ہے ٹکڑے نہیں ہے تو یہ انفرادی اعتبار سے وہ چیز چلتی رہے گی اور یہ چلتی ہی تو آزمانے کے لیے ہوتی ہے لیکن قوم ہم جب قرآن کی بنیادوں پر بنے گی تو وہ اٹھے گی یہ گویا اس بات کو بتایا اس آیت میں کہ محبت خلائف الارض خدا تم کو بھی بہت سی قوموں کے بعد لایا ہے لہذا تمہارے بعد بھی کوئی قوم آئے گی اور خدا نے لوگوں کو اونچ نیچ بنائی ہے لوگوں نے یہ آزمانے کے لیے بنائی ہے لوگ جو کہنے لگتے ہیں کہ دین کی طرف دعوت دینے والے ہمیشہ پھٹے حالی کیوں ہوتے ہیں وہ ایک کچھ فطری بات ہے جب آدمی دین کی طرف لگ جاتا ہے تو اس کو دنیا کمانے کی مہلت زیادہ ملتی نہیں ہے جب آدمی لوگوں کے لیے کوئی میسج لے کے جاتا ہے تو اس کو اتنی پلاننگ نہیں ملتی اپنی زندگی سنوارنے کے لیے اس کا معیار زندگی متاثر ہوتا ہے نہیں ملتی اس کو اور جس آدمی کی زندگی کا اڑنا بچھونا ہی دنیا ہے اس کا واقعی معیار زندگی اڑ جاتا ہے کیونکہ اس کے پاس کوئی پیغام نہیں ہے کوئی میسج نہیں ہے دوسروں کو دینے کے لیے کوئی ٹائم نہیں لگانا ہے اس کو کوئی دماغ نہیں لگانا ہے ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنی معاشی زندگی کی تعمیر نہیں کر پاتے ٹھیک سے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ان کے اصولوں نے ان کو ناکام کیا ہے بلکہ اپنے اصولوں کی تبلیغ میں اور دعوت میں وہ اتنے محب ہو گئے ہیں کہ انہیں اپنی زندگی بنانے کا موقع نہیں ملا ہے ورنہ جو اپنے دعوت اور اپنے اصولوں سے ساری دنیا کی تقدیر پلٹ سکتے ہوں کہ ہم اپنی تقدیر نہیں پلٹ سکتے بالکل پلٹ سکتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ قومیں جب ان اصولوں پر تعمیر ہوں گی تو تم دیکھو گے کہ قومیں ان اصولوں کی بنیاد پر اٹھیں گی اور افراد کے نجی اعتبار سے دین کی طرف دعوت دینے والے اگر کچھ مفلوک الحال ہیں تو یہ تو اللہ تعالیٰ تمہیں بھی آزما رہا ہے ان کو بھی آزما رہا ہے وہ اپنے مشن کے ساتھ وفادار ہیں اور تم دنیا میں پڑھ کر کے اللہ کو بھول گئے یہ دونوں آزمائشیں اور بے شک وہ مہر وہ بخشنے والا ہے اور وہ مہربان ہے تین لوگ بولے پکڑنے والا ہے اور بخشنے والا حالانکہ بالکل الٹا ہے اس کا پکڑنے والا عذاب دینے والا ہے تو بخشنے والا ہے اور پھر وہ مہربان ہے تیسرے اللہ تعالیٰ سے اور بولا جو خدا کے مقابلے میں سرکش ہیں خدا ان کو پکڑنے والا ہے اور جو گناہ گار ہیں مگر خدا کو اپنے مالک کو مولا مانتے ہیں خدا ان کو بخشنے والا ہے اور جو خدا کے متی فرمان ہے اور زندگی میں بھی اس کے اصولوں پر چلتے ہیں خدا ان پر اپنی مہربانیوں کی بارشیں فرمانے والا ہے تینوں کے لیے خدا نے الگ الگ وعدے فرمائے ہیں جو خدا کے پیغام حق کا انکار کر رہے ہیں خدا ان کے لیے سری القاب ہے جو اپنے آپ کو گناہ گار مان رہے ہیں خدا ان کے لیے غفور ہے اور جو اس قرآن کو خدا کے پیغامات کو اپنی زندگی کا مشن بنا رہے ہیں خدا ان کے لیے نہیں مہربان ہے اس کی مہربانی ان کے لیے گی یہ وعدہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تشریح کرتا مگر یہ ٹائم کم ہے آج آج سورہ نام ختم ہوئی ہے اللہ کے کرم سے اور یہ خدا کا احسان ہے کہ اس نے یہ موقع عنایت فرمایا ہمارے پر اور میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار آپ حضرات کر کے آپ تشریف لائے خاص طور سے اپنے احباب اپنے درس قرآن کے حلفے کا کہ اتنی بڑی نعمت اور اتنی بڑی خدمت اللہ تعالیٰ سے لے رہا ہے کہ ان کو اندازہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ اس کا عجر اپنے پاس سے بے حد بے حد عطا فرمائے اس رمضان کے مہینے میں یہ مبارک اختتام ہوا ہے سورت کا سورہ نام کا اور بالکل مبارک دن جمعے کے دن ہوا ہے تو ہم سب دل دل سے دعا کریں کہ ہمارے وہ احباب اور قدر سے قرآن والے جو اتنے مفید کام کو انجام دے رہے ہیں اور مجھے تو اللہ سے امید ہے کہ بےحد الحساب خدا کے ہاں کے لیے درجے ہیں اور مراتب ہیں دل سے ان کے لیے دعا ہے اللہ تعالیٰ انہیں نہیں گھر اس میں کامیاب رکھے کامیاب رکھے اور آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ کے سے تعاون کریں میں نے پچھلی صبح آرام ختم ہوئی تھی تو یہ بات کہی تھی کہ آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ کے ان طرح ملتاوت کریں قرآن کریم آپ خود سن رہے ہیں کہ قرآن کریم کی کسی گروہ یا کسی مسئلہ کے لیے نہیں قرآن کریم کے لیے ایسی مخصوص خدمت یا کوئی مطلب بہت بڑا انعام ہے اللہ کا ہو رہی ہے اگر تو تو کیا آپ کا فرض نہیں بنتا اس قرآن کے تئیں کچھ یا ان لوگوں کے ان لوگوں کے سلسلے میں جنہوں نے کہ اتنے مقدس کام کا بڑا اٹھا رکھا ہے اور اپنا ٹائم وقت پیسہ سب چیز قربان کر رہے ہیں اور بدلے میں کچھ نہیں چاہتے لوگ آپ سے نہ تاریخ کے الفاظ نہ اس کے اگینسٹ کچھ آپ ان کو دے ہی رہے ہیں تو تو آپ کا فرض بنتا ہے جھوٹی جھوٹی موتیوں کی دکان پہ تو خوب بھیڑ باڑ ہو لیکن سچے موتی جو ہے اس طرح سے گاہکوں رستے رہیں یہ بہت افسوس کی بات ہے اللہ تعالیٰ ہمیں تو ابھی خطا فرمایا کہ ہم اس سے کی قرضانی کر سکیں اور پیش از بیش اللہ کے سکیں اللہ اللہ وسلم اللہ علیہ ہے ساتھ